بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم طلاق کے رجی دو مرتبہ طلاق تک ہے پھر دستور کے مطابق رکھ لے شوہر یا یہ کہ پھر مہربانی کر کے کچھ دے کر عورت کو چھوڑ دے آزاد کر دے تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس مال میں سے کچھ لے لو جو تم نے عورتوں کو دے دیا ہوا ہے مگر یہ کہ جب یہ دونوں اس بات سے ڈر رہے ہوں کہ ہم اگر اکٹھے رہیں تو اللہ کے حدود کو صحیح معنی میں ادا نہیں کر سکیں گے تو پھر اگر تم ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ کے احکام و مسائل اور حدود پر پابندی کے ساتھ نہیں رہ سکو گے اس بات پر ڈر ہے جنا جناح ما معافی مفتدت بھی تو کوئی حرج نہیں ہے تم دونوں کے اوپر کہ جدا ہو جاؤ اور اس صورت میں اگر عورت کچھ فدیہ بھی دے دے تو قبول کرنے میں حرج نہیں تلک حدود اللہ فلا تعتقوها یہ اللہ تعالیٰ کی حد بندیاں ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی حد بندیوں سے تجاوز کرتا ہے وہ لوگ وہ ظالم آدمی ہے کل بھی عورت کے متعلق کی بات تھی کہ اگر عورت کو ایک طلاق ہو جائے تو اس کے بعد تین حیض اس کی عدت ہے اور پھر مختلف عورتوں کی مختلف عدت بیان ہوئی تھی آج بھی اسی طرح کی صورت حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو تین طلاقوں کا حق دیا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ طلاق کا حق ہے ہی شوہر کو بیوی کو طلاق کا حق نہیں ہے میں نے کل جو عرض کیا تھا کہ ایوب صاحب کے غلط قوانین میں سے یہ عائلی قوانین ہیں نکاح فارم میں آپ دیکھیں گے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ طلاق کا حق مرد کو حاصل ہے یا مرد اپنا طلاق کا حق عورت کو دینا چاہتا ہے تو وہ فارم پر کرے یہ غلط بات ہے طلاق کا حق ہے ہی مرد کو اس میں یہ کھانا بالکل خلاف شرع ہے اگر عورتوں کو طلاق کا حق ہوتا تو کوئی گھر کا نظام تو صحیح چل ہی نہیں سکتا ہر روز ہی طلاقیں ہوتی ہر روز ہی تماشا ہوتا مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمجھ رکھی ہے برد باری رکھی ہے قوا مضبوط ہیں تدبر سے کام کرنے کا اس میں ملکہ ہے صبر و تحمل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے عورت تو صنف ضعیف ہے اگر اس کے حوالے طلاق کا فیصلہ ہو تو کوئی گھر بھی آباد نہ ہو ہر گھر میں یہی ترتیب ہو تو یہ جو نکاح فارم میں بات لکھی گئی ہے یہ بالکل خلاف شرح ہے ایک بات یہ کہ مرد کو تین طلاقوں کا شریعت نے حق دیا ہے دوسری بات یہ بتائی ہے کہ طلاق کا حق صرف مرد کو ہے عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے یہ جو مرد کو تین طلاقوں کا حق شریعت نے دیا ہے اس میں ترتیب سمجھائی ہے کہ پہلے ایک طلاق دے پھر اس کے بعد اگر ترتیب نہیں بن رہی سلو نہیں ہو رہی وغیرہ تو پھر ایک اور طلاق دے دے اب دو طلاقیں دے دی ہیں اب بھی عدت کے اندر دوبارہ لا سکتا ہے اس کو اور اگر نہیں تو عدت پوری کرنے کے بعد عورت آزاد ہو جائے گی اس کو طلاق ہو جائے گی مکمل علیحدہ ہو گئی لیکن اس کے باوجود دو طلاقیں ہو گئیں عدت بھی ختم ہو گئی یہی مرد بغیر کسی اور ترتیب کے اسی عورت کو دوبارہ اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے تو وہ حلال وغیرہ والا جو چکر ہے کوئی اس میں ضرورت نہیں یہی عورت دوبارہ اس شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی طلاق رجعی یعنی وہ طلاق کہ جس کی عدت میں رجوع ہو سکتا ہے وہ لفظ طلاق سے طلاق ہوتی ہے جیسے لفظ طلاق ہے نا عورت کو کہتا ہے کہ تجھے طلاق ہے یہ لفظ طلاق ہے اس طلاق سے جو طلاق دی جائے گی وہ طلاق رجی ہوتی ہے رجی کا مطلب ہے رجوع کرنا اب عورت جب اس کو طلاق ہو گئی عدت گزارے گی تین حیض اس کے اندر اگر شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ رجوع کر لیا ہے یا ایسا کوئی انداز ظاہر کر دیتا ہے وہ سکنار وغیرہ خود رجوع ہو جائے گا سراہتاً نہیں بھی کہا تو بھی رجوع ہو جائے گا اگر اس طرح کا کوئی انداز ظاہر کر دیا ہے ایک طلاق رجی کے بعد بھی یہی بات ہے کہ عدت کے اندر وہ واپس لا سکتا ہے دو طلاق رجی کے بعد بھی اگر وہ عدت کے اندر عورت کی مرضی نہیں بھی عدت کے اندر وہ کہتا ہے بیوی کو کہ میں نے رجوع کر لیا ہے بس رجوع ہو جائے گا وہ اس کی بیوی ہے بغیر نکاح کے اسی کے پاس لیکن اب اس کو شریعت نے ایک آخری طلاق کا حق اس کو ابھی دیا ہوا ہے وہ رہتا ہے دو طلاقیں اس کی نافذ ہو چکی ہیں آئندہ خیال کے ساتھ رہے جیسے طلاق دے گا تو وہ تین پوری ہو جائیں گی جس کا مسئلہ انشاءاللہ کل سے کروگا یہ طلاق رجی ہے ایک طلاق لفظ طلاق سے دی یا دو طلاقیں لفظ طلاق سے دی ایک طلاق ایک مہینے میں دی دوسری طلاق چار مہینوں کے بعد دی یا اس طرح عدت کے دوران دی دو طلاقیں رجعی عدت کے اندر شوہر عورت کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے دیکھو یہ طلاق کا طلاق ویسے میں نے کل بے کیا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے بس سلو کی شکل اور قرآن مجید نے عورتوں کے مسائل کو بہت صاف صاف اور واضح طور پر بیان کیا ہے پانچویں بارے میں جہاں میاں بیوی کا تنازع ہو جائے تو اس کو حل کرنے کی درجہ بدرجہ ترتیب بتائی ہے کہ پہلے شوہر جدا ہو کر سو جائے ہو سکتا ہے کہ اس سے عورت فکر مند ہو جائے تو معافی مانگ لے شوہر سے کہ مجھ سے غلطی ہوئی آپ کی بے ادبی نہیں کروں گی اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ایسی مارنے کی اجازت ہے کہ منہ پر نہ ہو اور سخت مارنا ہو تنبیہ کی لیکن اگر اس سے بھی وہ باز نہیں آتی تو شوہر اپنے والدین کو بیوی کے والدین کو بتائے حکم امن ہی تو حکم امن عالیہ ہی یوریدہ اسلامی کہ ادھر سے بھی کچھ لوگ آئیں ادھر سے بھی کچھ لوگ آئیں دونوں کا ارادہ یہ ہو کہ یہ ہم آپس میں ان کی سلو کرا دیں یہ تیسری ہے یعنی طلاق کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے تبھی تو درجہ بدرجہ شوہر کو بتایا کہ اگر عورت نافرمان ہے تو اس کو یوں سمجھاؤ نہ تو یوں سمجھاؤ نہیں تو حکم لے آؤ اور وہ سلو کرائے لیکن پھر بھی بات نہ بن سکی اور عورت اسی کی طرح بے ادب ہی بے ادب ہے لڑائی جھگڑا ہی ہے تو پھر شریعت نے اجازت دی طلاق کی اور اس میں پھر طریقہ سکھایا کہ لفظ طلاق زمانہ توہر میں دے جب عورت کے باقی کے دن ہو ان دنوں میں لفظ طلاق سے ایک طلاق دے اب دونوں فریقوں کو میاں بیوی کو بھی سوچ فکر کی نوبت آ جائے گی موقع مل جائے گا اگر راضی خوشی ہو جاتی ہے تو رجوع کر لیں ادھر کے اندر نہیں تو دوسری طلاق دے دوسری طلاق دینا ضروری نہیں ہے عورت جدا ہو جائے گی لیکن دینا چاہے تو دوسری بھی دے سکتا ہے دوسری طلاق کے بعد بھی اگر وہاں آپس میں سلو ہو جاتی ہے تو اچھی بات ہے تو بغیر کسی طلاق نکاح وغیرہ کے رجوع کر لے تو اس کی ہو جائے گی عدت کے اندر تیسری طلاق نہ دے آخر میں کل آئے گا کہ اگر کسی نے تیسری طلاق دے دی تو پھر کیا حکم ہوگا فرمایا میں دو طلاقیں دے دی اور دونوں طلاقیں رجعی ہیں اور طلاق مرتا میں نے پہلے ابھی بتایا کہ طلاق رجی کا مطلب لفظ طلاق سے طلاق ہے اور اس کے بعد عدت بھی رجوع کر سکتا ہے لیکن لفظ طلاق سے طلاق نہیں دیتا دے ایک ہی طلاق رہا ہے یا دو طلاقیں دے رہا ہے لیکن لفظ طلاق سے طلاق نہیں دے رہا کنایا سے طلاق دے رہا ہے کہ تو مجھ سے جدا ہے تو مجھ سے حرام ہے تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو میری بہن کی طرح مجھ پر حرام ہے اور اس سے مراد اس کی طلاق ہے لفظ طلاق سے طلاق نہیں دے رہا کہ الفاظ کے ساتھ طلاق دے رہا ہے یہ بڑی طلاق ہوتی ہے طلاق لفظ طلاق سے یہ بڑی طلاق ہے کنایا کے ساتھ طلاق دے رہا ہے تو دف ہو جا تو گھر سے نکل جا تیری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تو یوں ہے تو یوں ہے اور ان الفاظ سے اس کی مراد طلاق ہے کہ تم جدا ہو جا تم حرام ہے تم میری ماں کی طرح ہے ان الفاظ سے مراد اس کی طلاق ہے یہ طلاق بائنا واقعہ ہو جائے گی یعنی عورت اب اس کی نہیں رہے گی وہ عدت گزار کے آزاد عدت کے اندر اس طلاق کے دینے کے بعد رجوع نہیں کر سکتا لفظ طلاق سے طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے کہ تو تجدا ہے تو حرام ہے تو دفع ہو جا اس طرح کے الفاظ سے طلاق کی نیت ہے طلاق ہو جائے گی اور عدت کے اندر بھی رجوع نہیں کر سکتا اگر وہی بیوی چاہتا ہے دوبارہ نیا نکاح ہوگا نیا مہر مقرر ہوگا ان دونوں طلاق کے الفاظ میں فرق یہ ہے کہ لفظ طلاق سے اگر طلاق دیتا ہے تو اس میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے لفظ طلاق سے اگر طلاق دیتا ہے تو نیت کچھ بھی ہو یا نہ ہو خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی حدیث میں آتا ہے تین چیزیں ایسی ہیں ان کی مذاق بھی حقیقت ہے ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے ایک طلاق ایک نکاح اور ایک خطاب غلام کو آزاد کرنا نکاح کرنا دو چار گواہ ہیں ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لیا وہ جی مذاقن کیا ہے ہو گیا نکاح اسی طریقے سے بیوی کو مذاقن یا حقیقتاً یا غصے کے جس طرح بھی طلاق دے رہا ہے نیت ہے یا نہیں ہے لفظ طلاق سے طلاق ہو جائے گی یہی بات آپ نے غلام کو کہہ رہا ہے تو آزاد ہے اور بعد میں کہتا ہے نہیں مذاق ہی ہے نہ وہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ رجوع یعنی جب عورت سے رجوع کرے تو اس میں بھی جیسے بھی رجوع کرے گا رجوع ہو جائے گا مذاق میں رجوع کرے حقیقت میں رجوع کرے جس طرح بھی رجوع کرے رجوع ہو جائے گا کہ جیسے یہ تین چیزیں مذاق میں بھی حقیقتیں حقیقت میں بھی حقیقتیں ایسی ہی رجوع بھی اسی طرح ہے کہ وہ مذاق میں بھی رجوع کرے گا بیوی سے تو رجوع ہو جائے گا تو لفظ طلاق سے طلاق دے اور بعد میں کہے کہ میری تو نیت نہیں تھی ویسی غصہ آ گیا تھا یا میں ڈرانے کے لیے کہہ رہا تھا طلاق کی نیت بالکل نہیں تھی تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی لفظ طلاق سے لفظ کنایا سے جو کہہ رہا ہے کہ تو دفع ہو جا تو مجھ پر حرام ہے تیری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اور ان الفاظ سے اگر طلاق مراد نہیں لیتا تو طلاق واقعہ نہیں ہوگی اگر طلاق مراد ہے کنایا الفاظ سے تو طلاق بائنا واقعہ ہوگی یہ عدت کے اندر اس سے رجوع نہیں کر سکتا دونوں طلاقوں میں دوسرا فرق یہ ہے کہ لفظ طلاق سے جو طلاق دی گئی عدت کے اندر تو رجوع کر سکتا ہے عدت اگر عورت کی ختم ہو گئی تین حیض ختم ہو گئے ابھی اس عورت نے کہیں دوسری جگہ شادی نہیں کی ہے یہی شخص دوبارہ اس عورت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو ایک طلاق یا دو طلاقیں دی ہوئی ہیں تین نہیں دی ہوئی تو اسی عورت کے ساتھ نکاح جدید جدید ماہر کے ساتھ دوبارہ اس کی بیوی بن جائے گی جب لفظ طلاق سے طلاق دی ہو عدت ختم ہو گئی ہو رجوع نہیں کر سکتا لیکن ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو اس عورت کے ساتھ نیا نکاح نیا ماہر سے بغیر حلالے وغیرہ کے اس شوہر کے ساتھ نکاح ہو سکتے ہیں لیکن اگر لفظ کنایا سے بیوی کو طلاق دی ہے کہ تم حرام ہے وغیرہ اور اس سے مراد اس کی طلاق ہے کہ تم حرام ہے یہ کنایا لفظ ہے اور اس سے مراد اس کی طلاق ہے اس سے طلاق بائنا واقع ہوگی خا عدت کے اندر خا عدت کے بعد اس عورت کے ساتھ دوبارہ رہنا چاہتا ہے تو نکاح جدید ہوگا مہر جدید ہوگا لفظ کنایا میں عدت کے اندر بھی وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے بھلے ایک طلاق دی ہو یا دو طلاق دی تین اگر دے دی ہے تو وہ تو بات ختم ہو گئی وہ کل انشاءاللہ بات آئے گی تو طلاق کے کنایا میں عدت کے اندر بھی اس عورت کے ساتھ دوبارہ رہنے کی نیت کر رہا ہے تو نیا نکاح ہوگا نیا ماہ ہوگا کسی کو فرمایا اب طلاق کو مردان طلاق رجی کی حد تو دو تک ہے اگر تین کر دی تو ختم ایک توہر میں طلاق دینی چاہیے لفظ طلاق سے طلاق دینی چاہیے پھر یہ کہ ایک دینی چاہیے یہ طلاق کا مصنون طریقہ ہے یعنی پسند نہیں ہے کہیں مجبوری پیش آ جائے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس میں سلو کا پھر موقع ملتا ہے دوبارہ اس بیوی کے ساتھ اکٹھا ہو سکتا ہے لوگ فٹ تین طلاقیں دیتے ہیں پتہ نہیں کتنی کتنی دے دیتے ہیں اس وقت تو اولاد پتہ نہیں ہوتا کہ اتنی بیٹیاں ہیں اتنے بیٹے ہیں پھر فلاں ہیں فلاں ہیں اور پھر اس کے بعد بھاگتے ہیں دار ہوں کہ ہمیں جی کوئی مسئلہ بتا دو کوئی صورت گنجائش بتا دو کچھ بھی نہیں ہے اسلام تو جی اتنا آسان مذہب ہے اسلام میں تو مشکلات نہیں ہیں بھائی خود تم نے معاملے کو اتنا ہاتھ سے تجاوز کر دیا ہے کہ اب اسلام نے تو ترتیب سمجھائی تھی تم نے تو بھوٹ پالش کرنے سیکھے ہیں ہاں چھولے بیچنے سیکھے ہیں ریڑھی پر چھلیاں بیچنی سیکھی ہیں مزدوری کرنی سیکھی ہے ہوٹل کے اوپر ٹیبل پر وہ رومال پھیرنا سیکھا ہے کیوں نہیں جب نکاح کیا تھا تو اسلامی ہدایات نکاح کی کیوں نہیں سیکھی تمہارے دروازے پر تمہیں سکھانے کے لیے جاتے ہیں تبلیغی جماعت والے جیسے جاتے ہیں تو کیسے بے ادب ہو کر لوگ آگے سے پیش آتے ہیں ہمیں نماز آتی ہے بس تم فارغ ہو گھروں سے اور ہمیں دین سکھانے کے لیے آ جاتے ہو کتنی بری بات ہے اور سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ یوں کہتے ہیں انہیں نماز بھی صحیح نہیں آتی حدیث میں آتا ہے طلب العلم فریضت علی نالاک المسلم کہ ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے علماء نے اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ جس مسلمان کے ساتھ جو معاملہ متعلق ہے اس معاملے کا علم دین سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے اگر وہ تجارت کرنا چاہتا ہے تجارت کے لیے ضروری ضروری علم دین کی باتیں سیکھیں نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح میں اسلام نے کیا ترتیب بتائی ہے وہ سیکھے اگر کہیں طلاق کی نوبت آتی ہے تو اسلام نے طلاق کی ترتیب کیا بتائی ہے اسی کی اور بعد میں آتا پھر اسلام کے اوپر اعتراض پھر مولوی صاحب کے اوپر غصہ نکالتے ہیں کہ تم کیوں نہیں گنجائش نکالتے ہو اسلام اتنا سخت مذہب ہے کہ تین طلاقیں ہو گئی تو اب اس میں گنجائش ہی نہیں ہے میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا سخت غصے میں تھا فلاں تھا فلاں تھا یہ غلط بات ہے ایک تو غلطی کی ہے اور پھر اتنا جوان مرد بنے ہو اتنا بیوی سے متنفر ہو گئے تھے تین طلاقیں دے دی تو برداشت کرو نہ ایک مہینہ بھی بغیر بیوی کے نہیں رہ سکتے اتنے بڑے جوان مرد تھے تو پھر طلاق کیوں دیے ہے سلو کے ساتھ رہتے نا اور پھر اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو قرآن نے بار بار آپ اس عید کو تلاوت کریں یہ سورہ بقرہ ہے اور عید نمبر دو سو اٹھائیس ہے قرآن مجید نے اس ایک ایت کے اندر حدود اللہ حدود اللہ حدود اللہ حدود اللہ کا چار مرتبہ لفظ ہے یہ کہتے ہیں یاد رکھو یہ طلاقیں رجی دو تک ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں اس کو پامال نہ کرنا یہ اللہ کی حدود ہیں اس کو پامال نہ کرنا قرآن تو بار بار حالانکہ کوئی خطیب مقرر بات کرے تو لوگ کہیں گے یہ خطیب خطیب نہیں ہے اس میں فساد و بلاغت نہیں ہے کہ یہ بار بار وہی بات کرتا ہے قرآن ایک ایت میں بار بار وہی بات کر رہا ہے کہ یہ کیوں نہ غری سے کیوں نہ دین سے دور سے یہ ہماری حد بندیوں کو پہچان لیں کہ جب کہیں گھروں میں ناچاکی کی صورت آ جائے تو طلاق کی نوبت آ جائے تو اس ترتیب کے اوپر طلاق دیں انشاءاللہ کا لاغے رس کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی تو تیسری طلاق دینے کے بعد اب بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ اتفاقاً دوسرے شوہر کے ساتھ وہ عورت نکاح کر لے فعین طلّہ کہا پھر دوسرا شوہر بھی اس کو کہیں اپنے ناچا کی مرضی اتفاق سے اس کو طلاق دے دیتا ہے تو فلا جناح علیہما ان یتراجع پھر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ پہلے والا شوہر ہی اسی خاتون کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لے بس یہ دونوں کا ارادہ یہ ہو کہ ان یوقیماں حدود اللہ کہ اب لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے خیال سے رہیں گے اللہ کے حدود کا خیال کریں گے قائم کریں گے فتل کا حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حد بندیاں ہیں یبینہا اللہ پاک بیان کرتے ہیں ان حدود کو ایسی قوم کے لیے جو جاننا چاہتی ہے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ عورت کے متعلق طلاق نکاح کے مسائل ہیں تو اس میں ایک ایک عید کے اندر حدود اللہ کا لفظ بار بار آ رہا ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی اہم مسئلہ ہے اس میں اپنی ذاتیات استعمال نہیں کرنی نہ کسی حکومت کے فیصلے کا اس میں حق ہے اس کو نہ ضرورت ہے اور اگر کوئی کر بھی دے تو اس کو مانا نہیں جائے گا کوئی مان بھی لے تو اس کے مطابق اس کا کام ہوگا نہیں کام وہی ہونا ہے جو شریعت نے اس کے لیے اصول بیان کر دیے ہیں یہاں کل بیان ہو گئی تھی کہ طلاقیں دو ہی مرتبہ یعنی رجی طلاقیں دو ہی ہیں یہاں فرمایا دو مرتبہ ہیں طلاقیں دو نہیں فرمایا طلاقیں دو مرتبہ ہیں مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک طلاق دے پھر دوسری دفعہ دو دوسری طلاق دے تیسری کی ضرورت ہی نہیں ہے عورت عدت گزارنے کے بعد خود ہی فارغ ہو جائے گی دوسرے کے ساتھ نکاح کر لے گی نہ بھی کریں تو بالفرض ان کا آپس میں اگر کچھ جوڑ بن سکتا ہے تو بغیر حلال وغیرہ کے وہ دوبارہ اس کے نکاح میں آ سکتی ہے دو طلاقوں سے زیادہ طلاقیں شریعت نے پسند نہیں کی اول تو طلاق ہی پسند نہیں ہے جہاں ضرورت پیش آ گئی تو وہاں دو طلاقوں تک حد بندی کر دی فہم ساکم عماروفین اور تصریح بے احسان یا تو آپ دوبارہ نکاح میں لے آؤ یا رجوع کر لو دو طلاقوں کے بعد دستور کے مطابق رکھو اب دوبارہ لڑائی جھگڑا نہ ہو اور تصریح بے احسان یا نہیں رکھنا چاہتے ہو تو دو طلاقوں کے بعد آپ اس کو اچھے انداز میں چھوڑ دو احسان کر کے اس کا علماء نے یہ مطلب لکھا ہے احسان کر کے کہ اس کو کچھ ہدیہ دے کر کچھ مزید ایک تو مہر ہوتا ہے مہر کے علاوہ بھی کچھ دے دو کیونکہ عورت ہے اور آپ کے تابع رہی ہے کسی حد تک آپ کی بات مانی بھی ہوگی خدمت بھی کی ہوگی اکٹھے بھی رہے ہو تو لہٰذا مرد کا کام یہ ہے کہ کچھ احسان کر دے کچھ جوڑے کپڑے دے دے کوئی مزید ہدیہ دے دے فرمایا یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں سے کچھ لینے کی امید رکھو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اور واقعات ہوتے ہیں لیکن کم ہیں بے شک کہ عورتوں کو رکھنا نہیں چاہتے بیوی کو رکھنا نہیں چاہتے لیکن تنگ کرتے رہتے ہیں تنگ کرتے رہتے ہیں رکھنا بھی نہیں چاہتے طلاق بھی نہیں دے رہے تنگ کر رہے ہیں کیوں تنگ کر رہے ہیں نیت یہ ہے کہ یہ اپنا مہر معاف کر دے یا فلانا کوئی اس کی وراثت میں کوئی چیز آئی ہے وہ مجھے دے دے تو پھر میں اس کو طلاق دے کے آزاد کر دوں گا اس کو قرآن میں فلاح القم منتا تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو وہ کچھ دو جو تم نے دے دیا ہوا ہے یا کوئی اور چیز اس طریقے سے لینا چاہتے ہو لے بھی لے کوئی اور عورت مجبور ہو کر بعض دفعہ ایسا کر بھی دیتی ہے کہ ماہر معاف کر دیا یا کوئی چیز کی لالچ دے دی باوجود اس کے غلطی شور کی ہے کہ تاکہ جان میں میری چھوڑ دے طلاق دے دے لے بھی لیا عورت نے دے بھی دیا لیکن اس کے لیے حلال نہیں ہے فلاح لکم کا لفظ ہے آگے ایک اور مقام پہ دوسری صورت بیان کی قرآن نے کہ غلطی عورت کی ہے عورت نہیں رہنا چاہتی شوہر ہر کسی کو بلا رہا ہے سمجھا رہا ہے سلو کی شکل بنا رہا ہے لیکن ہر ممکن ترتیب پر عورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بس وہ ہر درمی پر اتری ہوئی ہے میں نے نہیں رہنا ہے میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے خودکشی کر دوں گی میں بھاگ جاؤں گی جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے تو اس صورت میں اب امانتاً دیانتاً شوہر ٹھیک ہے عورت کی غلطی ہے جب شوہر ہر چیز مان بھی رہا ہے کہ میں یوں بھی آپ کی شرط مانتا ہوں یوں بھی آپ رہ جاؤ پھر بھی وہ نہیں رہ رہی تو اس صورت میں اگر عورت اپنا مہر معاف کر کے طلاق لینا چاہتی ہے یا کوئی پیسے دے کر جس کو کہتے ہیں فدیہ یعنی بدلے میں پیسے کے بدلے میں طلاق لینا چاہتی ہے اور غلطی بھی عورت کی ہے مار معاف کر طلاق لینا چاہتی ہے یا کوئی اور لالچ دے کر شوہر کو طلاق لینا چاہتی ہے اور شوہر مہر لے لیتا ہے واپس یا وہ والا مال لے لیتا ہے واپس اور اس مال کے بدلے میں اس کو طلاق دے کے جان چھڑا لیتا ہے تو فرمایا کوئی حرج نہیں ہے اس میں مرد کے لیے اجازت ہے یہ یوں ماہر معاف وہ کرتی ہے تو یہ لے لے یا کوئی اور ہتھیے میں دیتی ہے چیز لے لے کیونکہ اس صورت میں غلطی شوہر کی نہیں ہے غلطی عورت کی ہے ہر درمی پر وہ اتری ہوئی ہے اب جانا ہی چاہتی ہے تو ماہر معاف کر دے یا کچھ اور فرمایا کوئی حرج نہیں پھر اس میں بھی یہ بات ہے کہ فلا تعتدو حد سے تجاوز نہ کرو فرض کرو ایک عورت ماہر اپنا دینا چاہتی ہے کہ آپ ہمیں طلاق دے دو لیکن یہ سمجھا ہوا ہے کہ مار تو یہ دیتی ہی دیتی ہے لہذا فلانی فلانی چیزیں بھی اب یہ مجبوری ہے نا جیسے کاروباری سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس بندے کی یہ خریداری مجبوری ہے لہذا اس کو یوں بھنور میں لا کے پھنساؤ اب اس بندے نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ تو ماہر تو دیتی ہی دیتی ہے لہذا اس کمزوری سے اور فائدہ اٹھاؤ کچھ اور بھی اس سے لے لو اور میں فلاں طاقت ہوں اب ہاتھ سے تجاوز نہ کرو جتنا ایک وہ نہیں رہنا چاہتی مار معاف کر رہی ہے بس اس حد تک ہی رہو یہ اللہ کی حدود ہیں ان کو جس نے پار کیا یعنی ہمارے احکام پر جس نے عمل نہ کیا حدود کا مطلب یہ ہوتا ہے فولائکم الظالمون تو یہ ظالم لوگ ہیں جو ہمارے ان احکام کے اوپر عمل نہیں کرتے یہاں تک دو طلاقوں کی بات کی ہے اور قرآن مجید نے دو طلاقوں کے بعد مسائل بیان کر دیے کوئی پھر بھی رکھنا چاہے تو دستور کے مطابق رکھے کوئی چھوڑ نہ تو احسان کر کے چھوڑ دے بس دو طلاقوں کے بعد فارغ ہو جائے تیسری طلاق نہ دے ورنہ پریشانی کی نوبت آئے گی جیسے آپ نے دیکھا ہے کئی ساتھیوں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے وہ تین طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پریشان ہوتے ہیں لہٰذا دو طلاقوں کے بعد آپ صبر کریں اگر خود بخود سائڈوں میں یا دل میں سلو کی شکل بن رہی ہے تو آپ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کیونکہ عورت میں نہیں ہوئی اب ادب اس کے لیے حرام نہیں ہو تو وہ دوبارہ نکاح میں آ سکتی ہے اس لیے قرآن نے دو طلاقوں تک لیکن پھر بھی کسی نے غلطی کر دی حالانکہ دو طلاقوں سے اس کی بیوی جدا ہو جاتی دور ہو جاتی ہے عدت کے بعد وہ دوسرے چل طرف جا سکتی تھی نکاح کر سکتی تھی لیکن اس نے پھر بھی تیسری طلاق دے دی اب فرمایا فلا تحل له من بعد اب تیسری طلاق کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہے عورت حرام ہو گئی اب وہ ہیلے بہانے اب کسی جگہوں میں جانا مختلف فتوے استفتاء تیار کرنا اب لوگ کیا کرتے ہیں اس وقت لوگ پھر مختلف مسالک سے فائدہ اٹھاتے ہیں مفتیوں کو چیک کرتے ہیں اچھا آپ نے قریب والے مول صاحب سے بھی مسئلہ پوچھا پھر بریلوی مسلک سے بھی جائیں گے پوچھیں گے پھر دبندی مسلک سے بھی جائیں گے پوچھیں گے پھر ان کے جواب کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون سا جواب طبیعت کے مطابق ہے اب اپنا ایمان دین چھوڑا ہوا ہے کہ ہمارا کیا مسلک ہے ہم کس فکر کے مقلد ہیں یا نہیں ہیں یا کیا ترتیب ہے پھر حدیث کے پاس بھی چلے جائیں گے جیسے کوئی کہے گا ہاں تمہارا تو تین کا ارادہ نہیں ہوگا تم ویسے غصے میں کہہ رہے ہاں ہاں بالکل یہی بات اسی طرح ہی ہے تو یہ تین ویسے تم نے کہا ہوگا ایک کا ہی ارادہ ہوگا جی ایک کا ہی ارادہ تھا تو وہ ادھر لکھ دے گا ایک کا ہی ہو گیا بس یہ شخص اپنی بیوی کو دوبارہ اپنے پاس لے کے چلا جاتا ہے ایسا ہوتا نہیں <clears throat> یاد رکھو یہ بات تین طلاقیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں دو طلاق رجی تیسری علیحدہ بیان کی فلاق اللہ مغلزہ ہے اب عورت حلال نہیں ہے اگر تین طلاقیں ہوتی نہیں ہیں تو قرآن مجید نے تین طلاقوں کا ذکر کیوں کیا ہے پھر ہوتی نہیں نا تین طلاقیں تو ذکر کیوں ہے تیسری طلاق کے بعد مغلزہ کی بات بتائی ہے اور پھر عمرہ الفاق کا حدیث میں پورا واقعہ ہے اس کا کہ یوں ایک ساتھی ہو گئی تھی وغیرہ اس عورت نے شکایت لگائی پھر آگے قرآن مجید نے پوری ترتیب بتائی کہ اس شوہر اول جس نے عورت کو تین طلاقیں دی ہیں حلال نہیں ہے حلال کی ایک صورت اتفاقی قرآن مجید نے نقل کی ہے اس عورت نے عدت گزارنے کے بعد کہیں نکاح کر لیا نکاح کرنے بعد ان کی نہیں بن سکی وغیرہ یا وہ مر گیا یا اتفاقاً اس نے طلاق دے دی عدت گزارنے کے بعد دوبارہ شوہر اول کے لیے حلال ہے تو یہ صورت قرآن مجید بیان ہی نہ کرتا کہ تین طلاقیں ہو جائیں تو شور کے لیے حرام ہو جاتی ہے پھر اتفاقاً کسی اور جگہ اس کا نکاح ہو جائے اتفاقاً اس نے طلاق دے دی ہو پھر وہ شور اول کے لیے حلال ہوتی ہے اگر تین طلاقیں ہوتی ہی نہیں ہیں تو قرآن کو یہ تین طلاقوں کے بعد شور اول کے لیے حلال کی یہ پوری ترتیب قرآن نے بتانی کیوں تھی وہ ایک ہی فتویٰ ہو جاتا بھائی کوئی بھی شخص تین طلاقیں دے تو تین ہوتی نہیں ہے ہوتی ایک ہے یہ <clears throat> حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں دو واقعہ محدثین نے نقل کی ہیں ایک واقعے میں بھی ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی اور پھر آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ میں نے جی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی آپ غصے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کی حد بندیوں کو توڑتے ہو کیوں تم نے تین طلاقیں دی ہیں یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ بیوی آپ نے گھر لے جاؤ وہ ایک ہی ہوئی ہے یاد رکھو تین طلاقیں تین ہو جائیں گی شریعت کی ناگواری کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس کی بیوی چلی گئی تین طلاقوں سے دوسری بات یہ ہے کہ یہ شخص طلاق دینے سے گار ہوگا یہ گناہ سے بچانے کے لیے تین طلاقوں سے منع کیا لیکن اگر کسی نے تین طلاقیں دی تو وہ ہو گئی نافذ ہو جائیں گی یعنی اگر کوئی شخص بیوی سے تنگ ہے بیوی اس کی نافرمان ہے وہ بیوی کو ترتیب کے مطابق ایک طلاق دیتا ہے پھر اس کو موقع دیتا ہے سمجھنے کا سوچنے کا سلجھنے کا یہ ٹھیک ہے یہ ایک ترتیب کے مطابق جیسے قرآن نے بتایا اس طرح طلاق دے رہا ہے ایک شخص ہے جو بیوی کو تین دے دیتا ہے اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا بیوی اس کی جدا ہو گئی لیکن طلاق دینے کے ساتھ ساتھ یہ گار بھی ہوگا جس نے ایک طلاق دی وہ گار طلاق کی وجہ سے نہیں ہوگا جس نے تین اکٹھی دی ہیں وہ گناہ گار بھی ہوگا اس لیے تین پسند نہیں کی اسی طرح ایک اور واقعہ اس کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہ خاتون نے آپ کے قصہ بتایا کہ حضرت مجھے شور نے تین طلاق اکٹھی دے دی تو آپ نے فرمایا کہ یہ عجیب لوگ ہیں کس طریقے سے بیویوں کو تین طلاقیں دے دیتے ہیں جبکہ ہم نے ترتیب بتائی ہوئی ہے لیکن تین نافذ العمل نہیں تین کو ختم نہیں کیا پھر ایک مسئلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یوں تھا لوگ امانت دیانت والے تھے نیک لوگ تھے کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا تھا لیکن تاکید کے طور پر تین چار دفعہ کہتا تھا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا ایک صحابی اس نے عرض کیا کہ حضرت میں نے بیوی کو طلاق دی ہے اس لفظ کے ساتھ البتہ تب عربی کا ایک لفظ ہے میری مراد عرف میں تین طلاق کے شمار ہوتی تھی اس لفظ سے میری مراد اس لفظ سے ایک طلاق تھی جبکہ عام عربی محاورے اور عرف میں رواج میں وہ لفظ اگر بولا جاتا تو لوگ اس کو تین طلاقیں سمجھتے تھے اس نے کہا حضرت میری ایک طلاق کی نیت تھی آپ نے فرمایا حلف اٹھاؤ گا کہا جی حضرت حلف اٹھاؤں کہا آ جاؤ تیار ہو جاؤ اور آپ لف اٹھاؤ میں ان الفاظ کے ساتھ کہ میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھتا ہوں آخری شریعت کا ایمان والا ہوں متبع ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ وحدہ لا شریک ذات کی قسم ہے کہ میری اس لفظ کے ساتھ ایک ہی طلاق مراد تھی اور اس نے قسم اٹھائی آپ نے فرمایا ٹھیک جب دور آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ فتوحات کا دور اور ہر طرح کے صحابی بھی تابی بھی دوسرے لوگ بھی سب جمع ہو گئے امانت دیانت کی رونق تو تھی لیکن وہ رونق نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تھی یہی تو وجہ ہے کہ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ طیبہ کے اندر شہید کیا حضرت عثمان کو مسجد نبی کے ساتھ ان کا گاتا ہوں کو امانت دیانت کا وہ دور نہیں تھا منافقین کا چرچا ہو گیا تھا لوگ اسلام کو ہر دور میں برداشت نہیں کرتے منافق اور مشرق اور کافر حضرت عمر نے صحابہ اکرام کو بلایا فرمایا بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی شخص ایک طلاق دے کر سات لفظ طلاق کو تاکید کے طور پر دو تین دفعہ کہہ دیتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میری مراد اس سے ایک ہی طلاق ہے تو آپ اس کی بات کو مان لیتے تھے حلف کے ساتھ اب دور امانت دیانت والا وہ نہیں رہا لوگ جائز جائز ناجائز نہیں کرتے جو شخص لفظ طلاق تین لفظ تین کے ساتھ استعمال کرتا ہے یا لفظ طلاق تین مرتبہ استعمال کرتا ہے تو وہ اس کی تین ہی طلاقیں شمار ہوں گی بعد میں یہ جھوٹ بول بول کر کہیں گے ہم نے ایک طلاق لی ہے ایک طلاق دی ہے سب صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ کرام تھے وہ مفسر قرآن عبداللہ عبداللہ ابن عباس ابن مسعود یہ سارے حضرات موجود تھے اور سب سے زیادہ بڑے راوی حدیث کے حضرت ابو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اجماع ہو گیا کہ کوئی شخص تین الفاظ استعمال کر کے طلاق دیتا ہے یا یوں کہتا ہے تو تین طلاقیں ہیں وہ تین تین ہی شمار ہوگی کسی ایک صحابی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا پھر اس کے بعد بڑے بڑے فکہ امت کا دور آیا جس میں امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد بن حمد یہ چار بڑے امام ہیں اور پوری دنیا میں اس وقت بھی سب سے زیادہ مقلدین ان حضرات کے ہیں تو ان میں سے کسی امام نے بھی تین طلاقوں والے مسئلے کو زیر ہی نہیں کہ یہ ایک ہوتی ہے یا دو ہوتی ہیں یا کیا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا تھا کیا وہ تاکید تاکید والی بات نہیں ہے سب کے نزدیک احم اربا کے نزدیک تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں بات یہ تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی بات تھی کہ جیسے ایک شخص ناجائز کام کرتا ہے تو وہ تو ہو ہی جاتا ہے جیسے اب کوئی بغیر پوچھے کوئی مال اٹھا کر لے جائے تو کام تو اس نے ناجائز کیا ہے لیکن اٹھانا اس کے لیے جائز نہیں تھا اٹھا کے لے گیا مال تو چلا ہی گیا ہے ناجائز مال بھی چلا گیا اور اس نے اٹھانے کا طریقہ بھی ناجائز استعمال کیا وہ گناہگار ہوگا پوچھ کے جاتا لے جاتا مال تو گناہگار نہ ہوتا مال پھر بھی چلا جانا تھا یہی بات ہے جس نے سنت کی ترتیب کے مطابق ایک طلاق دی وہ گناہگار نہیں ہے طلاق ہو گئی جس نے تین طلاقیں اکٹھی دی طلاقیں ہو جائیں گی جیسے اس نے مال بغیر پوچھے اٹھا کے مال تو اٹھایا گیا لیکن گناہگار ہو بغیر پوچھے مال اٹھانے سے ایسی تین طلاقیں کسی نے اکٹھی دی ہیں تو پھر تین طلاقیں وہ ہو گئی ہیں گناہ گار بھی ساتھ ہو گیا رہی بات ایک اور دوستو جو آخر میں کئی دفعہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جو لوگ حلالہ پروگرام کے مطابق کراتے ہیں اس کو حدیث پاک میں لانت فرمائیے لعن اللہ المحلل والمحلل لہو کہ حلالہ کرانے والا اور جس نے کروایا ان سب پر دائمی لانت ہے دیکھو ایک عورت کو تین طلاقیں ہو گئیں تین طلاقوں کے بعد اب دونوں طرف سے پریشانیاں ہو گئی ہیں فلان ڈھمکان ہو رہا ہے یہ وہ کچھ اب اس کو کسی جگہ کسی جگہ سے نکاح کراتے ہیں پروگرام کے مطابق ہاں بھائی تم نکاح کر لو پھر ایک دو رات کے لیے اس کو لے جاؤ اور پھر اس کے بعد تم طلاق دے دو پھر اس کے بعد وہ ادھر گزارے پھر یہ کیا حماقت ہے اسلام تو مبارک مذہب ہے برکت والا مذہب ہے نورانی مذہب ہے حیا والا مذہب ہے عفت اور پاکدامی کا درس دینے والا مذہب ہے یہ کیا مذہب ہے اسلام کہ اس شور کے پاس بھی تو وہی کام تو اس یہ کیا بات ہوئی کہ عورت کو در در کی ٹھوکریں کھلوا رہا ہے اسلام کہ تم اس کے پاس جاؤ دو دن ادھر رہو اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو طلاق دے دو پھر شور اول کے لیے اس پر لانت فرمائی قرآن پاک نے تین طلاقوں کے بعد عورت کو مغلزہ فرمایا کہ شور اول کے لیے حلال نہیں ہے ہاں اتفاق سے عورت کی کسی اور جگہ شادی ہو گئی پھر دو چار سال دس سال رہی اتفاق سے وہ شوہر فوت ہو گیا تو پہلے شوہر کے لیے اجازت دی کہ وہ نکاح کر سکتا ہے یا اس دوسرے شوہر نے اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دی تو عدت کے بعد شوہر اول کے لیے حلال ہے پروگرام کے مطابق کوئی شخص اس طرح کرے تو وہ گناہ گار ہے اللہ سمجھ کی توفیق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن زرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعزكم به واتقوا الله الله بكل شيء علیم صدق العظيم اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی طلاق رجی پھر وہ اپنی عدت گزار رہی ہیں اگر تم عدت کے اندر ان کے ساتھ رجوع کرتے ہو تو دستور کے مطابق ان کو اپنے پاس روک لو رکھ لو اور اگر عدت گزرنے کے بعد ان کو چھوڑنا چاہتے ہو تو ان کو جدا کر دو آزاد کر دو دستور کے مطابق ولا تم سکو ہن نظرا اور ان کو اپنے پاس اس لیے نہ رو کے رکھو کہ تم ان کو تکلیف دو حد سے تجاوز کرو زیادتی کرو اور جس شخص نے یوں زیادتی کی اس نے اپنے اوپر ہی زیادتی کی ہے اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ یعنی ان پر عمل کرو احکام کو مذاق نہ بناؤ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر کی ہے اور خصوصاً اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی ہے واسطۂ پیغمبر تمہیں سنائی جاتی ہے سکھائی جاتی ہے اور حکمت اور نصیحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے کل بات بتا دی تھی کہ تین طلاقیں ہوتی ہیں تین دینا ٹھیک نہیں ہوتا اس طرح پسند نہیں کیا گیا لیکن کسی نے دے دی ہیں وہ عورت مغلزہ ہو جائے گی اتفاقاً کسی کے نکاح میں رہ کر اس نے چھوڑ دیا پھر شوہر اول کے لیے حلال ہے آج کے سبق میں یہ بتایا کہ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق رجی دے یعنی لفظ طلاق سے ایک یا دو طلاقیں دی ہیں عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے تین حیض عدت جیسے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں مختلف عورتوں کی مختلف عدت ہے جو عورت جوان ہو اس کی تین حیض عدت ہے اس کے اندر رجوع کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے اس کی وہ بیوی ہو جائے گی اور اگر رجوع نہیں کرنا چاہتا تو عدت گزرنے کے بعد وہ اس کی بیوی نہیں رہے گی وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے البتہ فرق یہ ہے کہ اس نے ایک دو طلاقی دی ہیں تو عدت کے بعد بھی یہ بغیر اس حلالے وغیرہ کے اپنے نکاح میں لا سکتا ہے کہ تین طلاقیں نہیں دی قرآن مجید نے یہاں پر عجیب اسلوب اختیار کیا ہے کہ جب تم ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو رجوع کرنا چاہتے ہو تو بھی دستور کے مطابق لے آؤ یا ان کو چھوڑنا چاہتے ہو آزاد کرنا چاہتے ہو عدت کے بعد تو بھی دستور کے مطابق ان کو آزاد کر دو دونوں جگہ میں دستور کا لفظ آیا ہے رکھو تب بھی دستور کے مطابق جدا کرتے ہو تو بھی دستور کے مطابق دونوں مقام پہ ایک خاص اشارہ دیا ہے کہ کسی پہلو میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے نہ رکھنے میں نہ چھوڑنے میں تو عدت کے اندر رجوع کرنے کی بات پھر تھوڑی تفصیل کے ساتھ سورہ طلاق میں بیان کی ہے اس میں یہ فرمایا کہ کوئی شخص رجوع کرنا چاہے تو وسط و ضوی عدل من کو دو نیک بندوں کو گواہ بنا لو کہ میں نے عورت کو طلاق رجی دی ہوئی تھی ابھی عورت عدت کے اندر ہے اور میں اس سے رجوع کرنا چاہ رہا ہوں طلاق سے میں دوبارہ اس کو بیوی کی حیثیت سے رکھنا چاہتا ہوں اس جملے پر دو گواہ بنا لو ہو سکتا ہے کل کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تو ضرورت گواہوں کے پیش آئی تو اب عدت کے بعد ایک شخص دعویٰ کر دیتا ہے عدت گزر گئی کہتا ہے میں نے عدت کے درمیان میں اپنی بیوی سے رجوع کر لیا تھا بیوی کہتی ہے کون نے رجوع کیا مجھے تو پتہ ہی نہیں نہ بیوی کا خاندان کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے اس کے رجوع کا اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عدت کے درمیان میں رجوع کر لیا تھا اور اس پر اس کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بدیانتی پر محمول ہے کہ آپ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ عدت کے اندر جب رجوع کرنا چاہ رہے ہو تو <coughs> وقت رجوع دو گواہ بنا لو اگر کہیں ضرورت آ گئی تو یہ دو گواہ گواہی دے دیں گے کہ ہاں ہمارے سامنے اس نے عدت کے زمانے کے درمیان میں رجوع کر لیا تھا تو فرمایا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ عدت گزار رہی ہیں فام سکو ہن نہ بے معروف اگر ان کو رکھنا چاہتے ہو تو دستور کے مطابق رکھو یعنی اب پھر دوبارہ اس طرح کی لڑائی جھگڑا یا پرانی باتیں یا شیطان کو درمیان میں آنے کی جگہ دینا یہی مسائل دوبارہ آنے ہیں تو پھر کیا فائدہ اس لیے دستور کی بات کہی کہ بعض گھروں میں جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ شور گھر میں صحیح وقت نہیں دیتے یا ہوتا ہے کہ نان نفقہ صحیح خرچہ وغیرہ صحیح نہیں دیتے یا ان کے طرز تکلم صحیح نہیں ہوتا یا کوئی اور ایسی باتیں ہوتی ہیں تو پھر میں آئندہ یہ باتیں نہ ہوں شریعت کے مطابق گزارا کرنے کی کوشش کرو دوستو جہاں کہیں بھی نزا جھگڑا کہیں گھر میں شیطان آتا ہے نا ہمیشہ اس وقت ہی آتا ہے کہ جب وہاں شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہوتا ہے کوئی بھی کہیں بھی کسی وقت بھی کسی جگہ بھی کسی موقع پر لڑائی جھگڑا مسلمانوں میں آ جائے تو خواہ خواب اس میں آپ جب سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے تو نتیجہ یہی ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی بات ہو گئی جس پر یہ اگلا مرحلہ ہوا ہے اگر بیوی بھی شور کے حقوق اسلام کے مطابق ادا کرے شوہر بیوی کے حقوق اسلام کے مطابق ادا کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا اسلام نے جتنے دیواجی زندگی کے حقوق دیے ہیں کسی نے بھی نہیں دیے کسی نے بھی نہیں دیے کسی مذہب کیا کسی دنیاوی بڑے دعوے داروں نے بھی عورت کو یہ حقوق نہیں دیے ہر اعتبار سے فضائل بیان کیے ماں کے اولاد کے دلوں میں ماں کی قدر پیدا کی اور ہر لحاظ سے حصہ دیا نان و نفقہ شوہر کے ذمہ دیا تو دوبارہ پھر لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے اور سر کو ہن بیمارو پھر عدت دو تین مہینے چار مہینے جو تھی گزر رہی تھی دونوں فریقین سوچ رہے تھے آپس میں کوئی بات چیت بھی ہوتی رہی لیکن نتیجہ انہوں نے یہی نکالا ہے کہ عورت کو جدا کرنا ہے یہ ہمارے پاس اب نہیں رہے گی تو سر رکو ہن بیمارو اگر نہیں رکھنا چاہتے تو اس کو آزاد کرنا چاہتے ہو آزاد کر دو لیکن بیمار ہو دستور کے مطابق علماء نے جہاں دستور کے مطابق کی تفسیر کی ہے کہ سب سے پہلی تفسیر یہ کہ عورت کو کوئی ہدیہ دیا ہوا ہے مثلا مہر کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے وہ بھی ہدیہ دیا ہوا ہے تو وہ نہ لو بس ٹھیک ہے اس کو رہنے دو اور مہر اب تک اگر نہیں ادا کیا تو وہ مہر بھی ادا کر دو بعض علاقوں میں بعض علاقوں میں نکاح کے وقت تو ماہر کا بڑا رواج ہوتا ہے کہتے ہیں جی پچاس ہزار روپے ماہر ہے لاکھ روپے ماہر ہے اور دیتے ویتے کچھ بھی نہیں ہے صرف اس وقت معاشرے میں تھوڑی سی واہ واہ ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں نے ماہر خوب رکھا ہے جی دیکھو بڑے اونچے خاندان کی لڑکی ہے راج صاحب کی برکت سے کوئی چیز باہر نکل آئی ہے تو وہ ماہر تو رکھ دیا اس وقت لاکھ روپیہ دو لاکھ روپیہ دیتے نہیں ہیں اور اس میں سب سے زیادہ اس طرح کا رواج میرے اس علم کے مطابق جو لوگ مسئلے مسائل پوچھتے رہتے ہیں مری اور کشمیر زیادہ ملوث ہے کہ زیادہ ماہ رکھتے ہیں دیتے جاتے کچھ نہیں ہے پھر اللہ ماں فرمائے آپس میں جب لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے پھر وہ لڑکی کے والد صاحب نے پھیلے اٹھائی ہوتی ہیں اور بہبودی بودی والی عدالت کہ وہ جی ماہر ابھی تک لڑکی کو طلاق ہو گئی ہے دو لاکھ مار تھا ابھی تک مہر ادا نہیں کیا یہ زیادتی ہے حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے عمدہ رشتہ کون سا ہے آپ نے فرمایا وہ عمدہ ہے سب سے رشتہ وہ عمدہ ہے جس کا مہر تھوڑا ہو جس کا مار تھوڑا ہو دیندار خاتون ہو کثیر الولود ہو اس خاندان میں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں صحت مند عورتیں ہیں اس عورت کو آپ نے پسند فرمایا کثیر الولود ہو بچے زیادہ پیدا ہوتے ہوں تو صحت کی علامت ہے اور در پردہ بات یہ ہے جس خاندان کی عورتوں کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں وہ شوہر سے محبت کرنے والی ہوتی ان میں وہ حص محبت کی ہوتی ہے وہ شوہر سے زیادہ اتباع فرم برداری کا جذبہ لے کر بیٹھتی ہیں اور تھوڑا مار ہو جس کا اور پھر چلو جو بھی مار ہو بیس رکھا ہے پچاس رکھا ہے ساٹھ رکھا ہے جو بھی مہر کو پہلے دن ہی ادا کرنا چاہیے یہ کیا بات ہوئی ہے کہ پورا سال اکٹھے رہے کئی سال زندگی گزر گئی بچے پیدا ہو گئے اب جب ناراضگی جھگڑا ہوا تو طلاق ہو گئی اب اس کے بعد مہر کا مطالبہ ہو رہا ہے یہ غلط بات ہے دونوں حضرات کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جتنا ہم ماہر بچی کا رکھوا رہے ہیں جس لڑکے کو ہم رشتہ دے رہے ہیں وہ اتنا ماہر دینے کے قابل بھی ہے کہ خواہ لکھنا اور اس کے اوپر قرض لا دینا اگر کوئی شخص مرتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کے قرضے ادا کرنے ہیں اور قرضوں میں سب سے پہلا قرضہ اس کی بیوی کا مہر ہے کہ وہ ادا کرنا ہے بعد میں دوسرے قرضے ہیں اتنا اہم معاملہ ہے تو بیماروفن کی تفسیر یہ ہے کہ اگر عورت کو جدا ہی کرنا چاہتے ہو مہر نہیں دیا تو مہر ادا کرو اگر کوئی اور ہدیہ دیا ہوا ہے کوئی جیسے زیورات وغیرہ کچھ دیتے رہتے ہیں لوگ تو وہ اس سے واپس نہ لو اور مزید اس کو جدا کرتے وقت کچھ اور بھی جوڑا وغیرہ کوئی چیز ہدیہ دے دو تین باتیں اور چوتھی بات سب سے زیادہ اہم ہے کہ زہر ہے ایک جگہ میں انسان جب رہتا ہے تو ضرور کسی کی طرف سے کوئی ذاتی کسی کی طرف سے کوئی بات اونچی نیچی کسی خاندان کی ہی بات کوئی یوں باتیں ہو جاتی ہیں کہ بیوی کے خاندان والے شوہر کے خاندان کو شوہر کو معاف کر دیں کوئی کہی سنی ہوئی بات اور شوہر کا خاندان بیوی کے خاندان کو دونوں سے معافی تلافی ہو جائے یہ حقوق العباد کی بات ہے اور پانچویں بات بے معروف ہے کہ جب جدا ہو گئے تو بعد میں یہ ہو سکتا ہے لڑکی والوں سے لوگ لڑکے کے بارے میں باتیں پوچھیں لڑکے سے لڑکی کے بارے میں باتیں پوچھیں تو نہیں اب بس ختم جو معاملہ ہو گیا ایک دوسرے کی اب بدنامی نہ کریں تو اور سر کو ہن نہ جب عورت کو عدت کے بعد جدا ہی کرنا چاہتے ہو تو دستور کے مطابق جدا کر دو ولا تم سکو ہن ایسا نہ کرو کہ وہ عورت رکھنا بھی نہیں چاہتے ہو اور طلاق بھی نہیں دینا چاہتے ہو بس درمیان میں جس کو دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ نساء میں معلقہ کہ بس وہ لٹکائی ہوئی رکھی ہوئی ہے نہ وہ بیوی کے حقوق پورے کرتا ہے نہ نہ نفقہ نہ خرچہ دیتا ہے نہ صحیح طریقے سے پیش آتا ہے نہ اس کو طلاق دیتا ہے تو اس کو قرآن مجید نے زیادتی کہا کہ وہ ظلم کر رہا ہے بھائی نہیں پسند یا بد اخلاق ہے بد چلن ہے کچھ بھی ہے تمہارے سمجھنے سمجھانے کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں ہو رہا تو اس کو آزاد کر دو ایک اور مقام پہ قرآن مجید نے فرمایا کہ اگر نہیں بن سکتی ہے بات تو آزاد کر دو خلوص کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ تمہارے لیے بیویاں بہت ہیں اور اس کو جس کو طلاق دی ہے اس کے لیے شوہر بہت ہیں اللہ پاک انتظام کر دیں گے لیکن معلقہ نہ چھوڑو اس کو یہ تکلیف اور زیادتی ہے وہ میں یفان ظالم اور آپ حضرات نے وہ بات سنی ہوگی کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایمان اور جھوٹ نہیں جمع ہو سکتے مگر دو تین مقامات پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے سراہتاً احادیث میں دو جماعتوں کے درمیان سلو کے وقت جھوٹ بولنے کی اجازت ہے بے شک اس بندے نے یہ کہا میرا بھائی وہ فلانا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے درمیان والا شخص سمجھدار ہونا چاہیے وہ جا وہاں کہے بھائی ماشاء اللہ اس کے اندر جذبہ ہے آپ کی دردی ہے وہ ترس رہا ہے کہ میں بھائی کو کب ملوں گا وہ تو شوق رہتا ہے بے شک اس نے اس طرح باتیں کی اور اس نے جو باتیں کی جو کچھ بھی کی ادھر آپ کے تعریف کرے یوں آپس میں سلو کرائے حدیث میں اس کو پسند کیا گیا باوجود اس کے کہ یہ جھوٹ ہے لیکن دو کے درمیان سلو ہو گئی اسی طریقے سے شوہر کے لیے اجازت دی کہ بیوی بعض دفعہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے شوہر کے کہ وہ آپ کے دماغ کے قابل دماغ اس کا نہیں ہے شوہر کے کوا کے معتدل برابر بیوی کے کوا نہیں ہیں جو سمجھ اللہ پاک نے مرد کو دی ہے وہ عورت کی سمجھ نہیں ہے ہر لحاظ سے بے شک گھومتے روشن خیال خیال خیال خیال کرتے کرتے کرتے کرتے پورے ہمارے جسم میں خون ہی تبدیل کر دے پھر بھی عورت سے ضعیف ہے وہ کمزور ہے اس کا دماغ اس درجے کا نہیں اس کے صلاحیت فراست و سمجھ کی اس درجے کی نہیں جس درجے کی اللہ پاک نے مرد کی بنائی ہے بے شک اتنے حقوق مساوی مساوی ہم تو کہتے ہیں حکومت اپنے عورتوں کو کندھے کے اوپر بٹھا کے گھمائے پھرائے صدر صاحب بھی بھی بیوی کو اوپر کریں خاتون اول ہے ویسے ادھر کندھے پہ بٹھائیں ساری دنیا کا سیر کرائیں ہم برابر کیوں کرتے ہو اس کو اور اونچا کرو لیکن یہ ایسا اونچا ہوتا نہیں ہے نہ ایسا برابر نظام ہوتا ہے یہ ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے عورت صرف ضعیف ہے اور اس کی سمجھ صلاحیت مرد کے برابر ہرگز نہیں ہے وہ ایسی اونٹ پٹان قسم کی بات گھر میں ضرور کر دے گی میں نے کہا تھا تم نے فلانی چیز لانی تھی یہ کوئی کوئی تم نے کپڑے لائے ہیں میں بوڑھی ہو گئی ہوں میں میں میں فلان ہوں ہوں اس اس طرح گھر تم مارکیٹیں گھوم گھوم کے تھک گئے ہوں یہ تو اس طرح کے نئے ابھی ماڈل آئے نہیں ہے جوتوں کے اور کپڑوں کے سردیوں کا سسٹم ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ گھوم پھر کے تو اس طرح اور کر لیں گے وہ خوش ہو جائے گی بس اتنی سی تو بات ہے شریعت نے کہا کہ بیوی کے سامنے جھوٹ بولنا جائز ہے وہ کون کہتا ہے ایسے خوش کر کے آ جاتا ہے لڑائی سے بچانا ہے نظام کو سلو میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی بیوی کے سامنے جھوٹ بولنے کی اجازت دی اور میدان جنگ میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی اب تینوں معاملے دیکھیں بڑے اہم ہیں میدان جنگ بھی اہم مارکا ہے کہ وہاں اب ایک مسلمان پکڑا گیا اور اس کو یہ کہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تمہارا قائد کدھر ہے تو وہ پتہ نہیں کیا پیسہ یا یہ کہیں گے یار امریکہ نے اتنے ڈالر انعام کیا ہوا ہے تو تم کچھ اس طرح کام جانتے ہو جیسے تمہارے بادشاہ جانتے ہیں یہ والا کام جانتے ہو بکنے بکانے والا دو نمبر پالیسی پاکستان رشوت مشہور اوپر سے لے کر نیچے تک مشہور تو وہ مجاہدین کو سپلائی وغیرہ یہ کوئی جگہ پتہ بتاؤ اب اس جگہ پر اس کو جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے ایک شخص اگر کسی کو قتل کرتے کرنے کے لیے جا رہا ہے حدیث میں قصہ بیان ہوا قتل کرنے جا رہا ہے راستے میں ایک بندہ ملا اس کو کہ بھائی فلاں شخص کدھر ہے آپ کو پتا ہے اسے پتا ہے کہ یہ اس کو قتل کرنے جا رہا ہے اسے پتا ہے کہ وہ کہاں ہے لیکن یہ کہتا ہے میرے علم میں تو کچھ بھی نہیں حالانکہ جھوٹ بولا ہے اور شریعت نے اس جھوٹ کو کہا ہے کہ ایک شخص کی جان بچ گئی تو بیوی کے سامنے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے لڑائی نہ ہو جائے یہ صرف ضعیف ہے یہ ذہن بھی ہونا چاہیے کہ ضرور ضرور یہ اونٹ پٹاخ قسم کی بات کرے گی اس میں صلاحیت بھی یہی ہے اس کا بس بھی یہی ہے اس میں سمجھ اور فراست ہی اتنی ہے مرد کو سمجھدار ہونا چاہیے جب دونوں اس طریقے سے کام کریں گے پھر کیسے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو معلقہ کر کے رکھتا ہے یہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے یا اس کے ساتھ صحیح ترتیب سے رہو نہیں رہتے ہو تو اس کو جدا کر دو اس کو معلقہ نہ کرو یاد رکھو دوستو جس طریقے سے بعض مردوں کی طرف سے زیادتیاں ہیں ایسے عورتوں کی طرف سے بھی زیادتیاں ہوتی ہیں ایک قصہ ہمارے پاس آیا دار میں کوئی پنڈی کی خاتون ہے وہ بہرحال سمجھ صلاحیت تو کسی میں کیا ہے یا نہیں ہے کیا تشریح ہے کہ وہ کچھ اس طریقے سے آتی ہے تو ادھر سے اس نے کہیں اس ایون کسی سے بہت بڑے خاندان کو بڑے لڑکے سے رشتہ وغیرہ کر لیا پانچ لاکھ روپے ماہر طے ہوا وغیرہ وغیرہ کوئی کوٹھی کار فلاں چند دنوں کے بعد اس سے وہ لڑائی جھگڑا وغیرہ کر کے جو کچھ بھی طلاق لے رہی اور پانچ لاکھ ماہر لے چکی تھی ایک دوسرے کے ساتھ اگلے والے مغربی اسلام آباد کے ساتھ اس نے یہی کیا اس بندے نے پتہ نہیں کیا کیا کوئی مقدمہ کیا یا اس طرح تو بھارا نہیں ہو سکا تیسرا قصہ کسی اور عورت کے ساتھ کیا کسی اور مرد کے ساتھ کیا یوں طلاقیں لے دی جاتی ہے مہار جمع کر دی جاتی ہے لینڈ لارڈ بننے کا خواب دیکھتی ہے تو پنڈی میں تیسرے بندے نے مقدمہ کر لیا دوسرے بندے کا اتفاقن کہیں پنڈی کی کچہری میں مقدمہ تھا تو اس نے دیکھا ہے تو یہ تو وہی وہ ہے جو میری بیوی تھی تو وہ تھوڑا سا ججمنٹ میں لگ گیا کہ اس کا اندازہ کروں کیا مسئلہ ہے وہ کوئی بندے قریب کوئی اس طرح اس سے پوچھا ہے کہ اس خاتون کا کیا مسئلہ ہے اس نے کہا اس نے میرے ساتھ شادی کی تھی اب یہ خود نہیں رہنا چاہتی اور بار میں دے چکا ہوں طلاق لینا چاہتی ہے تو اس نے کہا اچھا اس کو غصہ وہ پرانا واپس آ گیا ادھر ہی شروع ہو گیا کہ یہ سب یہی کرتی ہے ظلم کرتی ہے جس طریقے سے مرد کو یا اس طرح سے شریعت نے منع کیا ایسے ہی شریعت نے عورت کو بھی یہ اجازت نہیں دی ہے کہ یوں خام مخواہ مردوں کو ستاتی کرے مہار جمع کرتی رہے فرمایا ولا میں ولازو اللہ کے حکام کو مذاق نہ سمجھو یہ اعلان جنگ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ اگر کوئی ٹکر لے بس گرو نعمت اللہ علیکم یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں یوں نکاح ہوتا ہے یوں نکاح میں پسند ہوتا ہے یوں مہر ہوتا ہے یوں نہ چاہتی ہو جائے تو سل ہوتی ہے یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اتنے مسائل اللہ تعالیٰ نے سکھائے سمجھائے اور سب سے بڑی نعمت وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ یعظکم بھی اتنی بڑی کتاب آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اس میں اور بھی بہت ساری حکمت کی باتیں ہیں نصیحت کی باتیں ہیں جو پیغمبر وقتاً فوقتاً تمہیں نصیحت کرتا رہتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جان لو کہ اللہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے